غیرت کی کٹار منشی پریم چند کتنی افسوسناک اور کتنی درد بھری داستان ہے کہ وہی عورت جو کبھی ہمارے پہلو میں رہتی تھی اسی کے پہلو میں چبھنے کے لیے ہمارا تیز کھنجر ویاکل ہو رہا ہے جس کی آنکھیں ہمارے لیے امرت کے چھلکتے ہوئے پیالے تھیں وہی آنکھیں ہمارے ہردے میں آگ اور طوفان پیدا کریں روپ اسی وقت تک راحت اور خوشی دیتا ہے جب تک اس کے اندر ایک روحانی نعمت ہوتی ہے اور جب تک اس کے بھیتر عورت کی وفا کی روح حرکت کر رہی ہوتی ہے ورنہ وہ ایک تکلیف دینے والی وستو ہے زہر اور بدبو سے بھری ہوئی اسی قابل کہ وہ ہماری نظروں سے دور رہے پنجے اور ناخون کا شکار بنے ایک زمانہ وہ تھا کہ نعیمہ حیدر کی تمناؤں کی دیوی تھی یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کون طلب گار ہے اور کون اس طلب کو پورا کرنے والا ایک اور پوری پوری دل جوئی تھی دوسری اور پوری پوری رجا جب تقدیر نے پاسا پلٹا گلو بلبل میں صبح کی ہوا کی شرارتیں آرمب ہوئی شام کا وقت تھا آسمان پر لالی چھائی ہوئی تھی نئیما امنگ اور تازگی اور چاو سے امڑی ہوئی کوٹھے پر آئی شفق کی طرح اس کا چہرہ بھی اس وقت کھلا ہوا تھا این اسی سمے وہاں کا صوبے دار ناصر اپنے ہوا کی طرح تیز گھوڑے پر سوار ادھر سے نکلا اوپر درشٹی اٹھی تو حسن کا کرشمہ نظر آیا کہ جیسے چاند شفق کے حوج میں نہا کر نکلا ہو تیز نظر جگر کے پار ہوئی دل تھام کر رہ گیا اپنے محل کو لوٹا ادھ مرا اور ٹوٹا ہوا مصاحبوں نے حکیم کی کھوج کی اور تب راہ رسم پیدا ہوئی پھر عشق کی دشوار منزلیں طے ہوئیں وفا اور حیا نے کافی بے رخی دکھائی مگر محبت کے شکوے اور عشق کی کفر توڑنے والی دھمکیاں انت میں جیت گئیں عصمت کا خزانہ لٹ گیا اس کے پشچات وہی ہوا جو ہو سکتا تھا ایک طرف سے بدگمانی دوسری اور بناوٹ اور مکاری من مٹاؤ کی نوبت آ گئی پھر ایک دوسرے کے ہردے کو چوٹ پہنچانا شروع ہوا یہاں تک کہ دلوں میں میل پڑ گئی ایک دوسرے کے رقت کے پیاسے ہو گئے نعیمہ نے ناصر کی محبت کی گود میں پناہ لی اور آج ایک مہینے کی بے چین انتظاری کے پشچات حیدر اپنے جذبات کے ساتھ ننگی تلوار پہلو میں چھپائے اپنے دل کے بھڑکتے ہوئے شولوں کو نعیمہ کے رقت سے بجھانے کے لیے آیا ہوا ہے آدھی رات کا سمے ہے اور اندھیری رات جس طرح آسمان کے ہر مسرا میں حسن کے ستارے جگمگا رہے ہیں اسی پرکار ناصر کا حرم بھی حسن کے دیپوں سے روشن تھا ناصر ایک ہفتے کے لیے کسی مورچے پر گیا ہوا تھا اس لیے دربان بے پرواہ ہیں انہوں نے حیدر کو دیکھا مگر ان کے منہ سونے چاندی سے بند تھے خواجہ سراؤں کی نظر پڑی لیکن وہ پہلے ہی احسان کے بوجھ سے دب چکے تھے خواصوں اور کنیزوں نے بھی مطلب بھری نظروں سے اس کا سواگت کیا اور حیدر بدلہ لینے کے نشے میں گناہ گار نئیما کے شین ککش میں جا پہنچا جہاں کی ہوا سندل اور گلاب میں بسی ہوئی تھی کمرے میں ایک مومی چراغ روشن ہو رہا تھا اور اسی کی بھید بھری روشنی میں آرام اور تکلف کی سجاوٹیں دکھائی دیتی تھیں جو ستتو جیسی انمول وستو کے بدلے میں خریدی گئی تھیں وہیں ویبھو اور ایشوریہ کی گود میں لیٹی ہوئی نئیما سو رہی تھی حیدر نے ایک بار نعیمہ کو نظر بھر دیکھا وہی موہنی صورت تھی وہی آکرشک لاونیہ اور وہی خواہشوں کو جگانے والی تازگی وہی یوتی جسے ایک بار دیکھ کر بھولنا ناممکن تھا ہاں وہی نعیمہ تھی وہی گوری باہیں جو کبھی اس کے گلے کا ہار بنتی تھیں وہی کستوری میں بسے ہوئے کیش جو کبھی اس کے کندھوں پر لہراتے تھے وہی پھول جیسے گال جو اس کی پریم بھری نظروں کے سامنے لال ہو جاتے تھے انہی گوری گوری کلائیوں میں اس نے ابھی ابھی کھلی ہوئی کلیوں کے کنگن پہنائے تھے اور جنہیں وہ وفا کے کنگن سمجھا تھا اسی کے گلے میں اس نے پشپوں کے ہار سجائے تھے اور انہیں پریم کا ہار خیال کیا تھا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ پھولوں کے ہار اور کلیوں کے کنگن کے ساتھ وفا کے کنگن اور پیار کے ہار بھی مرجھا جائیں گے ہاں یہ وہی گلاب کے سے ہوٹ ہیں جو کبھی اس کی محبت میں پھول کی طرح کھل جاتے تھے جن سے محبت کی سہانی خوشبو اڑتی تھی اور یہ وہی سینہ ہے جس میں کبھی اس کے پیار اور وفا کا جلوہ تھا جو کبھی اس کی محبت کا گھر تھا مگر جس پھول میں ہردے کی مہک تھی اب اس میں داغ کے کانٹے ہیں حیدر نے تیز کٹار پہلو سے نکالی اور دبے پاؤں نیما کی اور آیا لیکن اس کے ہاتھ نہ اٹھ سکے جس کے ساتھ زندگی بھر زندگی کی سیر کی اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اس کا من دروت ہو گیا اس کی آنکھیں بھیگ گئیں من میں حسرت بھری یادگاروں کا ایک طوفان سا آ گیا تقدیر کی کیا خوبی ہے کہ جس پریم کی شروعات ایسی خوشی سے بھرپور ہو اس کا انت اتنا پیڑا جنک ہو اس کے پیر تھر تھرانے لگے کنتو سوابھیمان نے للکارا دیوار پر لٹکی ہوئی تصویریں اس کی اس دربلتا پر مسکرائیں مگر کمزور ارادہ سدا سوال اور دلیل کی آڑ لیا کرتا ہے حیدر کے دل میں خیال اتپن ہوا کیا اس محبت کے باغ کو اجاڑنے کا دوش میرے اوپر نہیں ہے جس وقت بدگمانیوں کے آنکھ ہوئے نکلے اگر میں نے تانوں اور دھکاروں کے بجائے محبت سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا میرے ہی ظلموں نے محبت اور وفا کی جڑ کاٹی استری تو کمزور ہوتی ہے کسی سہارے کے بنا نہیں رہ سکتی جس عورت نے محبت کے مزے اٹھائے ہوں اور الفات کی ناز برداریاں دیکھی ہوں وہ تانوں اور اپمانوں کی آنچ کیا سہ سکتی کنتو پھر غیرت نے اکسایا کہ جیسے وہ دھندلا چراغ بھی اسی کی کمزوریوں پر ہنسنے لگا سوابھیمان اور ترک میں سوال جواب ہو ہی رہا تھا کہ سہسا نئیما نے کروٹ بدلی اور انگڑائی لی حیدر نے ترنت تلوار اٹھائی جان کے خطرے میں آگا پیچھا کہاں دل نے نرنے کر لیا تلوار اپنا کام کرنے ہی والی تھی کہ نئیما نے فوراً آنکھیں کھول دیں موت کی کٹار سر پر نظر آئی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی حیدر کو دیکھا حالات سمجھ میں آ گیا بولی حیدر حیدر نے اپنی جھیپ کو کورو کے پردے کے پیچھے چھپا کر کہا ہاں میں ہوں حیدر نئیما سر جھکا کر حسرت بھرے انداز سے بولی تمہارے ہاتھوں میں یہ چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر میرا دل تھر تھرا رہا ہے تم ہی نے مجھے ناز برداریوں کا عادی بنا دیا ہے ذرا دیر کے لیے اس کٹار کو میری نظروں سے چھپا لو میں جانتی ہوں کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو کنتو مجھے نہ معلوم تھا کہ تم اتنے بے رحم اور سنگ دل ہو میں نے تم سے بے وفائی کی ہے تمہاری خطاوار ہوں لیکن حیدر یقین مانو اگر مجھے چند آخری باتیں کہنے کا اوسر نہ ملتا تو شاید میری روح دوزک میں بھی یہی تمنا کرتی موت کی سزا سے پہلے اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کی آگیا ہوتی ہے کیا تم میرے لیے اتنی رعایت کے روادار نہ تھے مانا کہ اب تم میرے لیے کوئی نہیں مگر کسی سمے تو تھے اور تم چاہے اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ میں سب کچھ بھول گئی لیکن میں محبت کو اتنی جلدی بھولنے والی نہیں ہوں اپنے ہی من سے فیصلہ کرو تم میری بے وفائیاں چاہے بھول جاؤ کنتو میری محبت کی دل توڑنے والی یادگاریں نہیں مٹا سکتے میری انتم باتیں سن لو اور اس ناپاک زندگی کا حصہ پاک کرو حیدر میں صاف صاف کہتی ہوں کہ اس آخری سمے میں میں کیوں ڈروں میری جو کچھ درگت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو ناراض مت ہونا اگر تمہارا خیال ہے کہ میں یہاں پھولوں کی سیج پر سوتی ہوں تو تم غلط ہو میں نے عورت کی شرم کھو کر اس کی قدر جانی ہے میں حسین ہوں کومل ہوں دنیا کی نعمتیں میرے لیے حاضر ہیں ناصر میری اچھا کا غلام ہے لیکن میرے ہردے سے یہ خیال کبھی دور نہیں ہوتا کہ وہ صرف میرے حسن اور ادا کا بندہ ہے میری آبرو اس کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتی کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں خواصوں اور دوسری بیویوں کے مطلب بھرے سنکیت میرے خون اور جگر کو نہیں لجاتے جاتے اف میں نے اپنی عصمت کھو کر عصمت کی قدر جانی ہے کنتو میں یہ کہہ چکی ہوں اور پھر کہتی ہوں کہ اس کے ذمہ دار تم ہو حیدر نے پہلو بدل کر کہا میں کیوں کر ماں نے اسی انداز سے اتر دیا تم نے بیوی بنا کر نہیں معشوق بنا کر رکھا تم نے مجھے ناز برداریوں کا عادی بنایا لیکن فرض کا سبق نہ پڑھایا تم نے کبھی نہ اپنی باتوں سے نہ اپنے کاموں سے مجھے یہ خیال کرنے کا اوسر دیا کہ اس محبت کی بنیاد فرض پر ہے تم نے مجھے ہمیشہ حسن اور مستیوں کے تلسم میں پھنسائے رکھا مجھے خواہشوں کا غلام بنا دیا کسی کشتی پر یدی فرض کا ملاح نہ ہو تو پھر اسے دریا میں ڈوب جانے کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے کنتو اب ان باتوں سے کیا حاصل اب تو تمہاری غیرت کی کٹار میرے رقط کی پیاسی ہے اور یہ لو میرا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ہاں میری ایک آخری خواہش ہے اگر تمہاری آگیا پاؤں تو کہوں اتنا کہتے کہتے نئیما کی آنکھوں میں آنسوؤں کی باڑھ آ گئی اور حیدر کی گیرت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی اداس سور میں بولا کیا کہتی ہو نئیما نے کہا اچھا آگیا دی ہے تو انکار نہ کرنا مجھے ایک بار پھر ان اچھے دنوں کی یاد کو تازہ کر لینے دو جب موت کی کٹار نہیں محبت کے تیر چھاتی کو چھیدا کرتے تھے ایک بار پھر مجھے اپنے محبت کی باہوں میں لے لو میری انتم ونتی ہے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو میری گردن کا ہار بنا دو بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے بھول جاؤ کہ یہ شریر گندا اور ناپاک ہے مجھے محبت سے گلے لگا لو اور یہ کٹار مجھے دے دو تمہارے ہاتھوں میں یہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تمہارے ہاتھ مجھ پر نہ اٹھیں گے دیکھا کہ یہ کمزور عورت کس پرکار غیرت کی کٹار کو اپنے جگر میں رکھ لیتی ہے یہ کہہ کر نئیما نے حیدر کے دربل ہاتھوں سے وہ چمکتی ہوئی تلوار چھین لی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی حیدر جھجکا کنتو وہ صرف اوپری جھجک تھی ابھیمان تتھا پرتیشودھ کی بھاونا کی دیوار ٹوٹ گئی دونوں آلنگن پاش میں بند گئے اور دونوں کی آنکھیں بھر آئیں نئیمہ کے مکھ پر ایک سہانی پران دائنی مسکراہٹ دکھائی دی اور متوالی آنکھوں میں خوشی کی لالی جھلکنے لگی نئیمہ بولی آج کیسا اچھا دن ہے کہ دل کی سب آرزوئیں پوری ہوتی جاتی ہیں کنتو کمبخت تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اس سینے سے لپٹ کر محبت کی شراب کے بغیر رہا نہیں جاتا تم نے مجھے کتنی بار محبت کے پیالے پلائے ہیں اس سراہی اور اس پیالے کی یاد نہیں بھولتی آج ایک بار پھر پریم کی شراب کے دور چلنے دو موت کی شراب سے پہلے پریم کی شراب پلا دو ایک بار پھر میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لو میری اور انہی پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر جو کبھی آنکھوں سے نہ اترتی تھیں پی جاؤ میں مرتی ہوں تو پرسنتا سے مروں نئیما نے اگر ستتو کھو کر ستتو کی قیمت جانی تھی تو حیدر نے بھی پریم کو کھو کر پریم کی قیمت جانی تھی اس پر اس وقت ایک مدہوشی چھائی ہوئی تھی شرم اور یاچنا اور جھکا ہوا سر یہ غصے اور پرتشود کے جانی شترو ہیں اور ایک عورت کے نازک ہاتھوں میں تو ان کی کاٹ تیز تلوار کو مات کر دیتی ہے انگوری شراب کے دور چلے تتھا حیدر نے مست ہو کر پیالے پر پیالے خالی کرنے پرارمبھ کر دیے اس کے جی میں بار بار آتا تھا کہ نعیمہ کے پیروں پر سر رکھ دے اور اس اجڑے ہوئے آشیانے کو سلام کر دے پھر مستی کی کیفیت اتپن ہوئی اور اپنی باتوں پر اور اپنے کاموں پر اب اس کا اختیار نہ رہا وہ رویا گڑ گڑایا منتیں کی یہاں تک کہ ان بے وفائی کے پیالوں نے اس کا سر جھکا دیا حیدر کئی گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا وہ چونکا تو رات بہت کم باقی رہ گئی تھی اس نے اٹھنا چاہا کنتو اس کے ہاتھ پیر ریشم کی ڈوریوں سے مضبوط بندھے ہوئے تھے اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا نئیما اس کے سامنے وہی تیز کٹار لیے کھڑی تھی اس کے مکھ پر قاتلوں جیسی مسکراہٹ کی لالی تھی فرضی معشوق کے خونی پن اور کھنزر بازی کے ترانے وہ کافی بار گا چکا تھا مگر اس وقت اسے اس درشے سے شاعرانہ لطف اٹھانے کی جیوٹ نہ تھی جان کا خطرہ نشے کے لیے ترشی سے ادھک قاتل ہے گھبرا کر بولا نئیما نئیما نے تیز سور میں کہا ہاں میں ہوں نئیما حیدر کروت سے بولا کیا پھر دگا کا وار کیا نئیما نے جواب دیا جب وہ مرد جسے خدا نے بہادری اور طاقت کا حوصلہ دیا ہے دگا کا وار کر سکتا ہے تو اسے مجھ سے یہ پرشن کرنے کا کوئی حق نہیں دگا اور فریب عورتوں کے ہتھیار ہیں کیونکہ استری کمزور ہوتی ہے کنتو تم کو معلوم ہو گیا کہ عورت کے نازک ہاتھوں میں یہ ہتھیار کیسی کاٹ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ خوبصورت شمشیر ہے جسے تم غیرت کی کٹار کہتے ہو اب یہ غیرت کی کٹار میرے سینے میں نہیں تمہارے جگر میں چبھے گی حیدر انسان تھوڑا کھو کر بہت سیکھتا ہے تم نے عزت اور آبرو سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ سیکھا تم پرش تھے ناصر سے تمہاری ہوڑ تھی تمہیں اس کے مقابلے میں اپنی تلوار کے میں دکھانا تھا لیکن تم نے نرالا طریقہ اختیار کیا اور ایک بےکس عورت پر دگا کا وار کرنا چاہا اور اب تم اسی استری کے سامنے بنا ہاتھ پیر کے پڑے ہوئے ہو تمہاری جان بالکل میری مٹھی میں ہے میں ایک پل میں اسے مسل سکتی ہوں اور میں یدی ایسا کروں تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ایک مرد کے لیے غیرت کی موت بے غیرتی کی زندگی سے اچھی ہے کنتو میں تمہارے اوپر رحم کروں گی میں تمہارے ساتھ فیاضی کا ویوہار کروں گی کیونکہ تم غیرت کی موت پانے کے حقدار نہیں ہو جو عورت کچھ میٹھی باتوں اور ایک پیالہ شراب کے ہاتھوں بک جائے وہ اصلی عورت نہیں ہے حیدر تم کتنے مورکھ ہو کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جس استری نے اپنی عصمت جیسی انمول وستو دے کر یہ عیش اور تکلف پایا وہ زندہ رہ کر ان نعمتوں کا سکھ لوٹنا چاہتی ہے جب تم سب کچھ کھو کر زندگی سے پریشان نہیں ہو تو میں سب کچھ پا کر کیوں موت کی تمنا کروں اب رات بہت کم رہ گئی ہے یہاں سے جان لے کر بھاگو ورنہ میری سفارش بھی تمہیں ناصر کے کرودھ کی آنکھ سے بچا نہ سکے گی تمہاری یہ غیرت کی کٹار میرے ادھکار میں رہے گی اور تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ تم نے آبرو کے ساتھ اپنی غیرت بھی کھو دی